کہہ دو کہ میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے